و يحب المحسنين وقال رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم الناس للناس كما قال اوكم صلّہ عليسّ وسلم معزز و وحاضرین خدمت خلق ایک عظیم عبادت ہے لوگوں کے کام آنا لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا ان کی مدد کرنا ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ایک اہم اور بڑا ہی شرف والا عمل اور عبادت ہے نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ دین اسلام کی خوبیوں میں سے عظیم خوبی یہ بھی ہے کہ اس نے جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں حسن اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں احسان لکھ دیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ جب تم ذبح کرو جانوروں کو تو صحیح طریقے سے اچھے سے ذبح کرو اور ان کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا کرو تاکہ ذبح کرتے وقت جانوروں کو تکلیف نہ ہو اسلام کا آفاقی حکم ہے اور یہ اسلام کا ایک آفاقی نظام ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر جانوروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا گیا وہ حدیث تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہوگی کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا بلی مر گئی اسے نہیں چھوڑا کہ وہ جا کر کے زمین میں گھوم پھر کر کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنی زندگی بچا لے اس عمل کو اللہ رب العالمین کا ناپسند فرمایا کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا اور ایک فائشہ عورت کو زناکار عورت کو کتے کو پانی پلانے کی جیسے اللہ رب العالمین اسے جنت کے داخل کر دیا تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم اسلام کا ایک اہم حصہ ہے اللہ رب العالمین نے جا بجا ہمیں قرآن کریم میں لوگوں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا وہ احسن احسان کرو ان اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انسان لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے اس کی بڑی فضیلت ہے اور بہت اہم عبادت ہے یہ اسلام کی ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی اہم باتیں بتائی ہیں لوگوں کے ساتھ پیش آنے کے تعلق سے اور لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے تعلق سے وہ حدیث شاید میں نے اس سے پہلے بھی پڑھی ہے لیکن حدیث اتنی اہم ہے اور اتنی پیاری ہے کہ وہ حدیث ہمیں معلوم ہونی چاہیے کیونکہ اس حدیث کے اندر اسلام کی خوبیاں واضح کی گئی کہ اسلام کس طریقے سے ہمیں نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اچھے سلوک کی تعلیم دیتا ہے اپنے ہوں پرائے ہوں دوست ہوں دشمن ہوں حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اگر ہے آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی عبادت ہے آپ کے اچھے برتاؤ سے اگر وہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا جب تک وہ دین پر قائم رہے گا نیک عمل کرے گا جہاں اس کو اجر اور ثواب ملے گا آپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا جب جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو غیر مسلم وہ انسان ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرتے تھے ابو طالب آپ کے چچا ہیں ابو طالب ہی نے آپ کی پرورش کی غیر مسلم آپ کو دعوت لیتے تھے آپ ان کی دعوتیں قبول کیا کرتے تھے خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت لی اور اس نے زہر ملا دیا لیکن آپ نے اس کی دعوت قبول فرمائی جنگ کا ماحول ہے آپ جنگ میں گئے ہوئے ہیں لیکن ایک یہودی عورت تھی اس نے دعوت لی آپ نے اس کی دعوت قبول کی اس نے زہر ملا دیا تھا کھانے میں آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے جن کا نام تھا معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ وہ زہر کھانے کی وجہ سے ان کی وفات ہوگی اور آپ نے کشاس میں اس عورت کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کے زہر ملایا تھا اور اس کا مقصد تھا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات یعنی کہ آپ کی وفات ہو جائے زہر کھا کر کے آپ جو ہے کہ موت ہو جائے یہ اس کا مقصد تھا لیکن اللہ رب العامی نے آپ کی حفاظت فرمائی اور دوسرے ایک صحابی جو آپ کے ساتھ تھے ان کی وفات ہو گئی اور آپ کو اس زہر کا اثر وفات تک محسوس ہوتا رہا صحیح بخاری کی حدیث جمان بھی فرماتے جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت آشا سے آپ نے فرمایا کہ اس عورت نے جو ہمیں زہر دیا تھا اس کا اثر آج تک مجھے محسوس ہو رہا ہے لیکن اللہ اللہی نے آپ کی فات فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو کئی باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ اگر کوئی دعوت دے اور اس دعوت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری شریعت کے خلاف ہے تو اس دعوت کو قبول کیا جائے گا اگرچہ غیر مسلم ہی کو نہ ہو آپ سفر ہی میں تھے اور ایک ایک مشرقہ عورت تھی اس کا باقاعدہ مشکیزہ تھا پانی کا آپ اس کے مشکیزے کے پانی سے وضو بھی کیا پانی کو بھی پیا یہ اسلام کی رواداری ہے یہ یہ اسلام کے اخلاق میں سے ایک عظیم ایک عظیم اخلاق ہے یہ کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا اور اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کو غیب نہیں معلوم تھا اگر ہمارے نبی کو غیب معلوم ہوتا تو آپ بتا دیتے کھانے کے اندر زہر لگا ہوا ہے زہر ملا دیا گیا آپ کھانے کھانے سے لوگوں کو منع کر دیتے ایک صحابی کی موت ہو گئی نوز باللہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے کہ ہمارے نبی کو علم الغیب حاصل تھا اگر علم الغیب حاصل تھا تو ہمارے نبی اس کی وفات کا ذریعہ بنے اس صحابی کا آپ کو معلوم تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے اور زہر کا اثر ہوتا ہے اور زہر سے لوگ مرتے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں بتایا صحابیہ رسول کو جن سے آپ بے حد محبت کرتے تھے تو اس واقعی کے اندر ایک بڑا دلیل ہے ہمارے لیے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں معلوم تھا الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم ہوگی دشمن ہے تو بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آئیں ایک پیاری حدیث چھوٹی سی میں آپ کے سامنے پڑھوں اس کے بعد بڑی حدیث پڑھتا ہوں کہ اقبا بن عامر رضی اللہ علیہ الرماتے کہ بارے نے فرمایا کہ اللہ اخبر کا بے افضل اخلاق دنیا والا آخرا کیا دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا اخلاق دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو افضل اخلاق میں سے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں انہوں نے کہا کہ ضرور بتائیے تمہارے نبی نے کیا فرمایا تو سل منقطع آ جو تم سے دور بھاگے اس کے ساتھ سلا رحمی کرو جو تم سے دور بھاگے اس کے ساتھ سلا رحمی کرو جو قطع رحمی کرے آپ کے حقوق نہ دے آپ کو آپ کا حقوق نہ دے آپ کو تکلیف پہنچائے پریشانی پہنچائے اس کے ساتھ سلا رحمی کرو کتنی پیاری تعلیم کہ آج ہم اس پر عمل کرتے ہیں یقیناً عمل نہیں کرتے جو ہمارے ساتھ سلا رحمی کرتا اسی کے ساتھ سلا رحمی کرتے ہیں جو ہمیں دعوت دیتا اسی کو دعوت دیتے ہیں جو نہیں دعوت دیتا ہم اس کو کبھی دعوت نہیں دیتے سلا رحمی انہیں کے ساتھ ہے جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں اصل سلا رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے دور بھاگے اس کے ساتھ آپ صلاح رحمی کیجیے اصل صلاح رحمی وہ تو بدلا ہو سکتا ہے اس نے آپ کو کھلا آپ نے اسے کھلا دیا اس نے آپ کو شادی مدد کی آپ نے اس کی شادی مدد کر دی یہ بھی ہونا چاہیے لیکن اصل سلا رحمی یہ نہیں ہے اصل سلا رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے دور بھاگے قطع تعلق کرے آپ اس کے ساتھ حسین سلوک سے پیش آئیں اور سلا رحمی کرے اس کا حق ادا کریں پھر ہمارے بھی فرماتے تو من منحرم جو آپ کو نہ دے اسے آپ دیں آپ نے کسی سے قرض مانگا اسے نہیں دیا آپ کو اللہ نے آپ کو مال دیا وہ آپ کے پاس آتا قرض لینے کے لیے آپ اسے قرض دے دیں اللہ نے اگر آپ کو دیا آپ نے اسے امداد مانگی اس نے آپ کی مدد نہیں کی آپ کو اللہ نے دیا آپ اس کی مدد کریں جو آپ کو محروم رکھے آپ اس کو دیں اتنی اعلیٰ تعلیم ہے اسلام کی میرے بھائی کو تافو امن غالمت اور جو تم پر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دو جو ظلم کرے اسے معاف کر دو کتنی اعلیٰ اور پیاری تعلیم اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح ہے آپ دیکھیے اچھے اخلاق والوں کا ہمیشہ کا تصور یہی رہا ہے انبیاء صحابہ صالحین نیک لوگ ہمیشہ اسی پر عمل کیا کرتے تھے یوسف علیہ السلاۃ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے کیا ان سے بدلا لیا نہیں ان کو معاف کر دیا آج ہمارے ساتھ اگر یہ ہو تو ہم کبھی معاف کریں گے نہیں معاف کریں گے چھوٹی سی غلطی اپنے بھائی کے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اتنی بڑی غلطی کیسے معاف کر دیں گے جو قتل کے در پہ ہو کنویں میں ڈال دے ان کو قتل کرنا چاہے دنیا سے ختم کرنا چاہے کبھی ہمارے اندر اتنا جذبہ اور اتنا حوصلہ نہیں پیدا ہوگا کہ ہم ان کو معاف کر دیں نہیں کر سکتے چھوٹی سی غلطی معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہمارے تم پر ظلم کرو اسے معاف کر دو ہمارے بھی کیا کیا مکہ والوں نے کیا کیا کتنا بڑا برا سلوک کیا مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا قتل کے در پہ قتل کی سازش کی لیکن جب اللہ حربل نے آپ کو مکہ پر کنٹرول دیا تو آپ نے کسی سے بدلا لیا آپ نے کہا جاؤ اللہ تصریف والے کو تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نبی کے ساتھ کتنا برا سبق کیا سب کے سب آزاد ہو ہمارے سب کو آزاد کر دی یہ اعلیٰ اخلاق ہے اسی اخلاق کی آج ہر مسلمان کو ضرورت ہے ہم کو آپ کو سب کو ضرورت ہے اگر یہ اخلاق پیدا ہو جائے آج جو دشمنیاں ہیں عداوتیں اور دوریاں ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی ہمارے میں نے فرمائی اتنی پیاری تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو دی اور یہ تعلیم سب کے لیے ہر مسلمان کے لیے کائنات بسنے والے ہر مسلمان کے لیے تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کی پریشانیوں میں کام آنا بہت عظیم عبادت ہے بہت عظیم عبادت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احب الناس اللہ الناس اللہ کو محبوب بندوں میں سے وہ بندہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا یہ نفع دو طرح کا ہوتا ہے ایک دنیا کا نفع اور ایک آخرت کا نفع دونوں جس کے پاس ہو الحمد خیر اللہ خیر نور اللہ نور ہے یہ آخرت کا نفع کیا ہے کہ آپ اسے دین کی تعلیم دیں سچی بات بتائیں اگر وہ غلط کام کر رہا آپ اس کو نصیحت کریں شرک بدعت خرافات کے اندر آپ اس کو منع کریں بتائیں اسلام کی تعلیمات اس کے سامنے پیش کریں علم دیں آپ اسے یہ اخروی نفع ہے یہ اور دنیاوی نفع کیا ہے کہ دنیاوی طور پر آپ اس کی مدد کریں اللہ نے آپ کو مال سے نوازا آپ اسے مال دیں دعوت نے صلاح رحمی کریں اور اس طرح کے جو دنیاوی فائدے ہیں اچھا مشورہ دیں آپ اس کو جب وہ آپ سے ملاقات کریں آپ جو آپ سے مشورہ لیں اچھا مشورہ دیں یہاں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں اگر دشمنی ہماری ہے تو بدلہ لینے کے لیے برا مشورہ دے دیں گے جانتے ہیں کہ اچھا رشتہ نہیں ہے شادی کے لیے لیکن بڑھا چڑھا کر کے اس کو پیش کریں گے کہ بہت اچھا رشتہ شادی کر لو تمہاری بیٹی کیا کرے گی عائش کرے گی رانی کی طریقے سے رہے گی اور شادی ہوتے ہی پھر لڑائی جھگڑا شروع اسے معلوم ہے کہ خاندان صحیح نہیں لڑکا صحیح نہیں ہے شرابی ہے کبابی ہے لیکن کسی وجہ سے وہ اچھا مشورہ نہیں دیتا یہ حرام ایسا کرنا امانت داری ہے امانت ہے یہ مشورہ لہذا اگر کوئی مشورہ طلب کر انسان کو صحیح مشورہ دینا جو سچی بات یہ نہیں ہوگی اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی لڑکا یا خاندان صحیح نہیں ہے آپ بتا دیں کہ خاندان صحیح نہیں ہے یہ ایسے لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں یا لڑکا ایسا ہے یا لڑکی ایسی ہے آپ بتا دیں یہ غیبت نہیں ہے یہ شریعت کے اندر جائز قرار دیا گیا زندگی کا مسئلہ ہے موت حیات کا مسئلہ ہے اس لیے یہ غیبت نہیں کہلاتا اس میں بھی ہم غلط مشورہ دے دیتے ہیں لوگوں کو دشمنی ہے ہماری اس لیے اچھا مشورہ نہیں دیں گے حرام ایسا کرنا تو یہ دنیاوی اور اخروی دونوں فائدہ پہنچانا کن تم خیر تم سب سے بہترین امت ہو اخرج الناس تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تامرون بالمعروف معروف کا حکم دیتے ہو منکر سے لوگوں کو یہ اخروی فائدہ کیا معروف کا حکم دے توحید سنت کی تعلیم دے حق کی تعلیم دے اور جو گمراہیاں ہیں خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی آپ ان کو مشورہ اور تعلیم دیں اگرچہ وہ ناراض ہو جائے ناراض ہونے دیجیے اللہ کو ناراض کبھی نہ کیجیے اچھے انداز میں اس کو مشورہ دیجیے آپ نماز نہیں پڑھتا نماز کی تعلیم دیجیے اور دیگر برائیاں اس کے پاس ہیں اسے دور رہنے کی تعلیم دیجیے رشوت لیتا ہے سود لیتا ہے اور اس طریقے سے جہیز مانگتا ہے شادی بیاہ کے اندر یا اور غلط چیزیں کرتا ہے آپ اسے وصیت کیجیے اس کو صحیح تعلیم اور صحیح مشورہ دیجیے یہ بندے کا بہت بڑا حق ہے ایک دوسرے بندے کے اوپر تمہارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا کم نفع پہنچائیں گے کم اللہ کی محبت ملے گی زیادہ پہنچائیں گے زیادہ اللہ آپ کو محبوب بنائے گا پھر ہمارے نبی فرمایا وہ حب العمار اللہ سرور تو دخل ہو مسلم اور محبوب اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے کہ تم کسی مسلمان پر خوشی داخل کر دو ایسا عمل کرو جس سے مسلمان خوش ہو جائے غم میں ہے تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے آپ اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے خوش ہو جائے گا آپ اس کی زیارت کے لیے جاؤ اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ کتنا دوست خوش ہوگا کتنا بھائی آپ کا خوش ہوگا آپ اسے ہدیہ اور تحفہ دو کتنا خوش ہو جائے گا کہ بھائی نے مجھے ہدیہ اور تحفہ دیا تو یہ خوشو خوشی داخل کرنا ہے علمے کی دعوت ہے حقیقی کی دعوت ہے آپ اس کی دعوت قبول کیجیے آپ دعوت کے اندر جائیں گے وہ خوش ہوگا آپ کی دعوت سے حال پوچھتے رہیے ٹیلیفون کرتے رہیے اس سے رابطے میں رہیے اسے بندے کو خوشی ملتی ہے کہ ایک مسلمان بھائی میرے بارے میں فکر مند ہے اور میرے بارے میں پوچھتا رہتا ہے کہ میری حالت کیسی ہے اور میں کس طور پر ہوں ایک مسلمان کا حق ہے ایک دوسرے مسلمان کے اوپر تو خوشی داخل کیجیے مسلمان کے اوپر پریشانی میں ہے آپ تعزیت کر دیں اسے دلاسا دلا دیں صبر کی تلقین کریں اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے اور اس کے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے غم ہلکا ہوتا ہے غم ہلکا ہو جاتا ہے انسان کا اگر انسان تعزیت کے الفاظ کہتا ہے اس کے گھر چلا جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتا ہے اور صبر کی تلقین کرتا ہے اس انسان کو خوشی ملتی ہے تو یہ نیک اعمال میں سے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے شف و قربا تم اس مسلمان بھائی سے اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دو پریشانی کو دور کر دو او انہ دینا یا اس کے اوپر قرض ہے اس قرض کو تم ادا کر دو حتیٰ کہ اگر کسی کو فات ہو گئی وفات کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان بھائی کسی کا قرض ادا کرتا ہے تو قرض ادا ہو جاتا ہے کیونکہ قرض یہ عیب ہے لینا قرض یہ عائب ہے اس کی مذمت کی گئی ہے اگر انسان مجبور ہو تبھی قرض لے ورنہ انسان قرض نہ لے آج قرض لینا ہمارے یہاں فیشن بن گیا ہے قرض کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پھر بھی انسان قرض لیتا ہے قرض لے کر کے ہم کیا کرتے ہیں تنخواہ آئے کہ اس کو دے دیں گے کون جانتا ہے تنخواہ تک ہم جئیں گے بھی کہ نہیں جئیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کسی کو نہیں معلوم انسان کی پوری زندگی قرض میں گزرتی ہے ان سے قرض لیا ان کو دیا ان سے لیا ان کو دیا ان کی جو بھی ان کے سر اس طریقے کا معاملہ آج ہمارا ہو گیا تو قرض لینا انتہائی مجبوری کی شکل میں شریعت کے اندر جائز کیا گیا ہے اور جب انسان قرض لے تو دینے کی نیت ہو اگر انسان کی دینے کی نیت نہیں ہے وہ عید سن لیجیے بڑی سخت وہ عید ہے شریعت کے اندر کیسا انسان قیامت کے دن چور کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہوگا اگر کوئی آدمی قرض لیتا اس کی نیت دینے کی نہیں ہے کہتا کیا کر لیں گے ہماری جان لے لیں گے نہیں دوں گا قرض میں خاص طور سے اگر بہت زیادہ ایسا آدمی ہے جو معاشرے کے اندر اس کا نام ہے تو وہ کوئی جو ہے تو کیا کرتا ہے وہ قرض لیتا ہے دینے کی نیت سے نہیں لیتا وہ جانتا ہے کہ بھائی میں تو اس دبنگ آدمی ہوں کیا کر لے گا ہمارا تو لیتا قرض لیکن دینے کی نیت نہیں ہوتی تو باربی صلی اللہ علیہ ہیں کہ قیامت کے دن وہ آئے گا چور کی حیثیت سے آئے گا اس نے گویا کی چوری کی اس کے مال کی تو یہ بہت سنگین جرم ہے قرض لینا نہ دینے کی نیت سے اور اگر انسان کی دینے کی نیت ہوتی ہے اللہ اربان اس کے راستے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے پیدا کرتا ہے اور اس قرض کو اللہ رب العالمین اس کی طرف سے ادا کرنے کا کہ اسباب مہیا کرتا ہے اسے انسان جب مجبور ہو جائے تب قرض لے ورنہ انسان قرض نہ لے اگر انسان نے قرض لے لیا اور نہیں دیا انسان کی روح معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کے قرض کو ادا نہ کر دیا جائے بہت سخت جرم ہے شریعت کے اندر اور جب ہم عورتوں سے نکاح کرتے ہیں جو مہر رکھتے ہیں یہ بھی قرض ہے ہماری گردنوں میں یہ قرض ہے ہمارے بھی کہ حدیث اگر کوئی آدمی شادی کرتا ہے اور مہر کم رکھے یا زیادہ رکھے لیکن اس کی دینے کی نیت نہیں ہے مہر قیامت کے دن زانی کے حصے سے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا زناکار کے حصے سے شامل اللہ کے نزدیک حاضر ہوگا یہ قرض ہے ہماری گردنوں ہماری بیویوں کا ہم نے جو مہر رکھا کم ہو یا زیادہ جو بھی رکھا آپ نے ویسے انسان کو کم مہر رکھنا چاہیے زیادہ مہر رکھنا یہ فضیلت کا عمل نہیں ہے یہ یہ ریا کاری اور دکھاوا ہے یہ اس لیے کم سے کم انسان کو قرض رکھنا چاہیے ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت دینے کی نہیں ہے تو قیامت کے دن آئے گا جانے کی حیثیت سے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا صحیح حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں کتنے ہمارے مسلمان بھائی قرض نہیں دیتے بیوی کو فاتری کا پوچھتے ہم کیا کریں اس کے مہر کا ہم نے اس کو دیا ہی نہیں کچھ لوگ شادی کی پہلی رات بیوی پر دھونس جماتے ہیں زبردستی کرتے ہیں کہ قرض معاف کر دو تم زبردستی معاف کرواتے ہیں حق زبردستی معاف نہیں ہوتا ہے اگر عورت معاف کرنا چاہے معاف کر دے لیکن زبردستی نہیں کرنا چاہیے کہ زبردستی معاف کر دو ورنہ ہم تمہیں طلاق دے دیں کہ بیچاری پہلی رات ہے مظلوم عورت گھر چھوڑ کر کے آئی بھائیوں کو چھوڑ کر کے آئی اپنا خاندان چھوڑ کر کے آئی اب وہ مجبوری میں آ کر کے معاف کر دیتی ہے کہ بھائی ہمیں ہمیں انہیں کے ساتھ رہنا ہے زندگی گزارنا ہے اگر پہلے ہی دن ان کو ناراض کر دوں گی تو ہمیشہ وہ ناراض رہیں گے تو اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً اسے معاف کر دیں گے حرام ایسا کرنا مجبوری میں کا فائدہ اٹھانا اور زبردستی کرنا عورت کے اوپر کہ تم نہ معاف کر دو نہیں حرام حرام ہے یہ ہاں اگر عورت اپنی طرف سے معاف کر دے آپ کا حق آپ نے کسی قرض دیا بھائی آپ نہیں دے سکتے مت دیجیے کوئی بات میں پورا معاف کر دیتا ہوں آدھا معاف کر دیتا ہوں کوئی پیسہ نہیں ہے ایسے ہی قرض ہے مہر لہذا قرض ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے تمہارے بھی فرماتے اور تقزی ہو دینا یا تم قرض کو ادا کر دو مقروض ہے بیچارہ قرض کے پیچھے دبا ہوا ہے آپ نے قرض ادا کر دیا مرنے کے بعد یا اس کی زندگی میں الحمد بہت بہترین عمل ہے تتر دعان ہو جو ان یا انسان بھوکا آپ اس کو کھانا کھلا دیا ہوٹل میں گھر پہ کھلا دیا کھانا پینے کی چیزیں آپ دے دی اسے آپ نے پیسہ دے دیا جا کر کھانا کھا لیا بھوک بھوکے کو کھانا کھلانا بہت عظیم عمل ہے یہ بہت اہم عبادت ہے کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں چرندوں پرند کو بھی چارہ دینا کھلانا یہ بہت بڑا ثواب کا یہ بھی کام ہے ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ ہر تر خود ہر تر چیز کے اندر صدقہ ہے ہر تر چیز کے اندر صدقہ ہے آپ ایک درخت کو پانی پی دیتے ہیں اس میں بھی آپ کو اجر ملتا ہے اللہ اکبر کتنی عظیم تعلیم اسلام کی درخت کو آپ پانی دیتے اس کے اندر بھی آپ کو اجر ملتا ہے چڑیوں کو آپ کھلاتے پلاتے اسے بھی آپ کو اجر ملتا ہے تو چڑیوں کے ساتھ اگر انسانوں کو کھلائیں آپ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم کو بھوکا ہے کتنے فضیلت والا عمل ہے تو ہمارے بھی فناتا ہے اس کی بھوک کو دور کر دیتا ہے وہ ماں فی حاجت میں کسی بھائی کے ساتھ جاؤں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں احب الیا یہ میرے لیے محبوب ہے ان آتی کفا حاد المسد شہرن کہ میں اس مسجد کے اندر ایک مہینہ اعتکاف کروں اللہ کسی کی مدد کے لیے جانا اس کے کام آنا ایک مہینہ اعتکاف کون سا کس مسجد کے اندر مسجد رسول کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ایک نماز کا ثواب ایک ہزار ملتا ہے دیگر مسجدوں کے مقابلے میں وہاں پر ایک مہینہ اعتکاف کرنا سے بہتر ہے کہ میں کسی کی مدد کے لیے جاؤں اس کی حادت پوری کرنے کے لیے میں چلوں یہ میرے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے آپ اعتکاف کریں گے ہم اس کا فائدہ ہماری ذات کو محدود ہے لیکن آپ کسی دوسرے کی مدد کے لیے جائیں گے اس کا فائدہ دوسرے کو پہنچے گا لوگوں کو فائدہ اس کا پہنچے گا یہ فائدہ اعتکاف کرنا نماز پڑھنا آپ کے اپنی ذات تک محدود ہے لیکن آپ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں اس کا فائدہ اس انسان کو بھی پہنچتا ہے پوری انسانیت کو پہنچتا ہے پورے معاشرے کو پہنچتا ہے اس لیے بہت زیادہ بہتر عمل ہے یہ بہترین اعمال میں سے جس کو اللہ پسند کرتا انہیں میں سے ایک عمل یہ بھی ہے ایک مہینہ احتکاف کرنے سے بہتر عمل بھی فرماتے کہ ایک مہینہ اعتکاف میں بیٹھوں احتکاف کرنا کتنا بہتر عمل ہے انسان ایک مہینے کے اندر کتنی نمازیں پڑھے گا پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے دنیا سے کٹ کر کے سب سے کٹ کر کے اللہ کے لیے مسجد کے اندر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ ایک مہینہ کے لیے اس سے بہتر ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ میں کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاؤں اسلام کی اعلیٰ تعلیمات ہیں جن تعلیمات کو ہم نے پشے پوچھ ڈال دیا جن تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا اور انہیں تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم بدنام بھی ہو رہے ہیں ذریع خار بھی ہو رہے ہیں تو ہمارے بھی فرماتے کہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے وہ منقد غیدن اور جس نے غصے پر کنٹرول کر لیا غصے پر کنٹرول کر لیا ولا اوشا ہو اموا اور اگر وہ چاہتا اس غصے پر یعنی اس غصے کا انتقام لینا اگر وہ چاہتا تو انتقام لے سکتا تھا ملا اللہ ہو مل قیامت ردن تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضامندی سے بھر دے گا غصے پر کنٹرول کر لیا انتقام لینے کی طاقت ہے اس کے پاس انتقام لے سکتا تھا لیکن انتقام نہیں لیا چھوڑ دیا اس کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کے اندر رضامندی بھر دے گا اور جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی انسان کو مل جائے تو ایسا انسان کامیاب ہو گیا جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی تو اللہ تعالیٰ اسے آدمی سے خوش ہو جائے گا جو انتقام پر قدرت کے باوجود بھی انسان کو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے غصے کو پی جاتا ہے کنٹرول کر لیتا ہے غصے پر ہم نے جو آیتیں کریمہ پڑھی تھی دو آیتیں ان آیتوں میں اللہ رب نے اہل جنت کی خوبیاں بیان کی ان کے اوساف بیان کیے ہیں اللہ وہ مدن اون علامہ غفرتی میں رب کو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر کے جاؤ وہ جنت ان اور اس جنت کی طرف اردو سماوات اور جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے وہ المتقین اس جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے بنایا کن کے لیے بنایا جنت کو متقیوں کے لیے وہ متقی کون ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللزینہ سبرا و دورہ جو تنگی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں تنگی اور خوشحالی دونوں حال میں خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں خرچ کرنا یہ زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے خوشحالی انسان کے پاس ہے پیسے کی ریل پیل ہے پیسہ خوب اس کے پاس ہے یہ بھی اچھا اجر ہے ثواب ہے لیکن انسان جب تنگی میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ اجر اور ثواب ہے وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے آپ بھوکے ہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا آپ ہی کے لیے کافی ہے لیکن کوئی بھوکا آ کے آپ نے کھانا اس کے سامنے کر دیا یہ اور زیادہ ثواب کا کام ہے اس کے مقابلے بھی کہ آپ کے دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے ہیں اور سب کے لیے کافی ہے کئی لوگوں کے لیے تو انسان زیادہ جب ضرورت مند ہوتا ہے اور دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتا ہے اس میں انسان کو زیادہ عجر ملتا ہے تو تنگی اور خوشحالی دونوں حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں الدینفقنف السراء و الکا الوجھا اور غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں غصے کو پی جانے والے لوگ سب کے ساتھ اپنوں کے ساتھ اور انسان کو غصہ پینا چاہیے اور زیادہ انسان کو غصے میں نہیں آنا چاہیے غصے کو جیسے حالات خراب ہو جاتے آج غصے ہی کی بنا پر میاں بیوی بی کے اندر طلاق خاندانوں میں عداوت اور نفرت اور دشمنی غصے کی بنا پر ہوتی ہے بیوی نے کوئی بات کہی تھی ہم کنٹرول نہیں کر سکے یہیں سے بیوی کو طلاق دے دیا تین طلاق طلاق طلاق طلاق ایک ساتھ تین تین طلاق دینا حرام ہے شریعت کے اندر تو یہ صورت حال آج ہے غصے کی بنا پر انسان کنٹرول نہیں کر پاتا اور غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے غصے میں آ کر کے لڑائی جھگڑے پر تیار ہو جاتا ہے یہ سب اس کی جڑ ہے غصہ ہے جس کی بنا پر ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان غصے پر کنٹرول کرے ہمارے بھی کے پاس ایک صحابی آئے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے ہمارے بھی نے تین مرتبہ فرمایا کہ لا تغضب غصہ نہ کرو غصہ جہاں ہمیں کرنا چاہیے وہاں غصہ نہیں کرتے جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں غصہ کرتے جہاں کرنا چاہیے غصہ ہم کو وہاں غصہ نہیں کرتے جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں غصہ کرتے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان غصہ کرتا ہے کہاں غصہ کرنا دین کے معاملے میں نماز نہیں پڑھتا آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی بیوی نماز نہیں پڑھتی شرک کرتی وہاں غصہ کیجیے آپ کی لڑکی بے پردہ گھومتی بیوی بے پردہ گھومتی ہے مردوں کے ساتھ گھومتی ہے ایک خان پر اجنبی لوگ بھی کھاتے ہیں سب ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے خلوت میں اس پر ہمیں غصہ نہیں آتا کس پر غصہ آتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچے نے پیشاب کر دیا بچے نے گلاس توڑ دیا کوئی عورت نے کوئی بات کہہ دی اس پر ہم غصہ ہو جاتے جس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے جہاں غصہ کرنا وہاں غصہ نہیں کرتے جہاں نہیں غصہ کرنا وہاں غصہ کرتے اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا یہودیوں پر اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوا ہمارے بھی غصہ کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کے حدود کی پامالی ہوتی تھی آپ ناراض ہو جایا کرتے تھے حضرت ہمارے ہمانوی کے پاس اور کہنے لگے اس عورت کو جو فاطمہ نام تھا اس کے ہاتھ نہ کاٹو اس کے ہاتھ نہ کاٹو ہمانوی نے کہا غصے ہو گئے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں بھی اس کے ہاتھ کاٹوں گا ناراض ہو گئے وہاں پر وہاں دین کا معاملہ حدود کا معاملہ وہاں پر آپ وہاں پر ناراض ہو گئے تو اس طریقے سے جہاں انسان کو غصہ کرنا چاہیے وہ انسان غصہ نہیں کرتا جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں انسان غصہ کرتا ہے تو بھی فرماتے ہیں اگر تم غصہ پر کنٹرول کر جاؤ اور انتقام کے لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی انتقام نہ لو تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہارے دل کو قیامت کے دن رضامندی سے مار دے گا اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غصے کو پی جائے کنٹرول کر لے جائے اللہ اربامن قیامت کے دن اس کو حوروں میں سے جس کو چاہے گا اختیار کرنے کا حکم دے گا یعنی آپ غصہ نہیں کیا آپ نے کنٹرول کر لیا انتخاب نہیں لیا معاف کر دیا قدرت کے باوجود تو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا کہ قیامت کے دن جن میں سے جن حوروں میں سے جن کو چاہو اپنے لیے تم منتخب کرو کتنی بڑی فضیلت والا یہاں تو غصے پر کنٹرول کیجیے میرے بھائیوں غصے سے حالات خراب ہوتے ہیں معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے غصے سے جو ہے دلال پڑتا ہے رشتوں کے اندر میاں بیوی کے اندر جدائی ہو جاتی ہے اور شیطان کو میاں بیوی کے درمیان جدائی اور تلاخی سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس لیے اس سے پرہیز کیجیے سے دوری اختیار کیجیے پیار محبت سے حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کیجیے غصے پر کنٹرول کیجیے اجر کا باعث ہے غصے پر کنٹرول کرنا اپنوں کے ساتھ اور زیادہ غصے پر کنٹرول کیجیے پھر ہمارے بھی فرماتے ہیں امم مشا فی فیحا حتیٰ یقضی اللہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آتا ہے یہاں تک کہ اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے بیت اللہ قدم ہی یوم الاقدام تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں قدم کو ثابت کرے گا جس دن لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے یعنی پرسرات پر اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم ادا کرے گا اگر پرسرات پر انسان ثابت قدم ہو جائے تو پرسرات کو پار کر لے جائے گا اور اگر قدم پھسل گیا جہنم کے اندر گر جائے گا کیونکہ پرسرات کہاں ہے یہ جہنم کے اوپر نصب کی جائے گی جہنم کے اوپر وہاں سے سب کو گزرنا ہے جہنم سے کی اوپر سے سب کو گزرنا ہے وہی من کو ملا وارے دہا اللہ کا فرمان ہے کہ ہر انسان کو پرسرات سے گزرنا ہے ہر انسان اپنے اعمال کی بدولت وہاں سے گزرے گا تو اگر انسان ثابت قدمی چاہتا ہے پرسرات پار کرنا چاہتا ہے جہنم سے بچنا چاہتا ہے جنت میں داخلہ چاہتا ہے اسے آدمی کے لیے ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی مدد کر دے اس کی ضرورت پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ جس دن لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے اور قدم پھسلنے کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر گر جائیں گے تو اللہ ابراہین اس جگہ پر وہاں پر اللہ ابراہین اس کو کیا کرے گا ثابت قدم عطا فرما دے گا اور وہ ثابت قدم رہے گا اور پلسرات کو پار کر جائے گا پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ ان سو الخلق یوسد العمل کما یوسد الخل الاصل تبرانی کی روایت امام علماء رحمۃ اللہ کو صحیح قرار دی کہ انسان کی بدخلقی ایسے ہی عمل کو برباد کر دیتی ہے جس طریقے سے سرکہ ونیگر شہد کو برباد کر دیتا ہے آپ کے پاس دس بیس کلو شہد ہے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اگر آپ اس کے اندر دو چار قطرے ڈال دیں گے ونیگر سرکہ جو کھٹا ہوتا ہے ڈال دیں گے پورا شہد برباد ہو جائے گا کھٹے کو برداشت نہیں کر سکتا شہد فوراً برباد ہو جائے گا ایسے انسان کی بدخلقی اس کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے بدخلقی انسان کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ عورت نماز بھی پڑھتی ہے قیام العل بھی کرتی ہے صدقات و خیرات بھی کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے بدخلق عورت ہے ہمارے بے کہ اللہ خیر رافیہ ایسی عورت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے وہی امین اہل نار وہ جہنم کے اندر جائے گی جہنم کے اندر لوگوں کے حقوق ہیں یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں ان کے ساتھ بدخلقی سے پیش آتی ہے انہیں تکلیف دیتی ہے ایسی عورت جہنم کے اندر جائے گی پھر ہمارے بھیڑا اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے پاس نماز نہیں ہے روزے نہیں ہیں قیام نماز کا مراد قیام اللیل نفری نماز ہے ورنہ فرض نماز کو ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے فرض نماز اور صدقات و خیرات بھی نہیں کرتی لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتی ہے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی تمہارے یہ میرفرائی کی جنّ یہ جنت والوں کے اندر میں سے ہوگی یعنی جنت کے اندر جائے گی تو حسن اخلاق یہ بہت اہم عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق نبی کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بیوی کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا اللہ کے ساتھ حسن اخلاق کیا ہے اللہ پر ایمان صرف اس کی عبادت کرنا اس کے بعد میں شریک نہ کرنا کسی کو نبی کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے نبی پر ایمان ان کو آخر بھی جانا ان کی تمام باتوں کی تصدیق کرنا لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق کیا ہے اچھی بات کرنا ضرورت پر پیش آنا صبر کرنا تکلیفوں کو دور کرنا خندہ پیشانی سے ملنا مسکرا کر کے ملنا یہ ساری چیزیں بندوں کے ساتھ اس نے اخلاق تو سب کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنا ہمارے بھی قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ جو وزن عمل ہوگا انسان کا حسن اخلاق ہوگا حسن اخلاق اور تقوا دو چیزیں سب سے زیادہ قیامت کے دن تنازع کے اندر وزن عمل ہوگا اور ہمارے بھی سے پوچھا گیا کہ سب زیادہ لوگ وجہ جنت کے اندر جائیں گے آپ نے کہا کہ اچھے اخلاق کی بنا پر اور کس وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے شرمگاہ اور زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے زبان کے غلط استعمال بدخلقی ہوتی ہے کسی تکلیف دینا اور اس طریقے زبان سے کفر و شرک کی باتیں کرنا لوگوں کو جو ہے گالیاں دینا قیمت کرنا یہ سب زبان کی خامیاں ہیں یہ زبان کی بری چیزیں ہیں تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ زبان کی جیسے لوگ جہنم کے اندر کثرت سے جائیں گے تو اچھا اخلاق میرے بھائیوں بہت ضروری ہے ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں اچھا اخلاق لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ یہ بہت اہم عبادت ہے اور جب انسان سے اخلاق ختم ہو جاتا ہے تو امت بھی ختم ہو جاتی ہے امت کب تک باقی رہتی ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جب امت کا اخلاق ختم ہو گیا تو امت بھی ختم ہو جاتی ہے امت کی بقا اچھے اخلاق میں ہے امت کی بقا توحید اور سنت کے اندر ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ بھی اس نے اخلاق سے پیش آنا ہے اس نے اخلاق ایمان ہے یہ جس امت کا جس قوم کا اخلاق ختم ہو گیا وہ قوم بھی ختم ہو جاتی ہے اور داستان پاری نہ بن جاتی ہے ایسی امت کو اللہ تعالیٰ کو برباد کر دیتا ہے تو اچھا اخلاق یہ بہترین عمل ہے تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس حدیث کے اندر ہمارے بھی نے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دی خدمت حلق لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرو غصہ پر کنٹرول کرو لوگوں کو معاف کر دیا کرو اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ ان کی ضرورتوں کو پوری کرو یہ تمام باتوں کی تعلیم ہمار صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے احسان کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے للذین احسن الحسن و زیادہ جو لوگ اچھا سلوک کریں گے احسان سے کام لیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حسنہ جنت بنائی ہے اور بھی مزید اللہ تعالیٰ ان کو دے گا کیا مزید کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے ایسے لوگ جو جنت کے اندر جائیں گے اور یہ بہت بڑا فضل ہوگا اللہ رب العالمین کا اللہ کی رحمت ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنوں کے قریب رہتی ہے اللہ کی رحمت چاہیے اللہ کی مدد چاہیے اللہ کی معیت چاہیے ایسے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں حسن سلوک سے احسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو بڑے فائدے ہیں جو احسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کے اندر جو چاہے گا وہ دے گا وہ لما ایشا نفیحہ ولادینہ مزید ان کے لیے لہما رب ربہم کا جداء المحسنین ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سب کچھ ہوگا وہ چاہیں گے اور یہ محسنین کا بدلہ تو احسان کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ احسان کرے گا لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے بدخلقی سے بد کرداری سے عداوت پیدا ہوتی ہے جو آپ کا دوست دشمن ہے وہ آپ کا دوست ہو جائے گا اگر آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے اچھے سلوک سے پیش آئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب غلامین ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ احسان کرنے کی توفیق دے اللہ غلامین ہمیں دین پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کل میں توحید جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر سب کو جگہ نصیب فرمامین بارک اللہ علیہ ولقم فرقان عدیم و نافان کو بالآیات و ذکر حکیم ان نہ ہوتا لجواد کری مرک الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين